اب میں مداح رسول مقبول جناب حافظ محمد شریف منچن آبادی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمائیں میرے اور آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شریف منچن آبادی درود پاپ خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام ہو خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام ہوں خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق تو کا تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مائے وحدت کے جام تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مائے وحدت کے جام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تیرے آنے سے چمک آسمان میں آ گئی تازہ بہار سبحان اللہ سب کہیں سبحان اللہ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام اسود احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز اسوادو احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب مجھے علم تو تھا مجھے لیکن موسم بدلتے رہتے ہیں میں نے کہا شاید اب موسم تبدیل ہو گیا ہو گیا آپ کے دلوں میں گرمی آ گئی ہوگی مگر نہیں آئی آپ گرم نہیں ہیں یہ ختم نبوت کانفرنس اسی طرح اسی میں تو انسان کو اپنی گرمی کا اظہار کرنا چاہیے آپ برف میں لگے بیٹھے ہیں آپ کو توفیق کیوں نہیں ہوتی سبحان اللہ کہنے کی میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں یا کسی اور کی تو پھر آپ خوش نہیں ہیں خوش ہیں تو سبحان اللہ کہیں بس خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام تیری فیاضی نے ذلوں کو بنایا آفتاب تیری فیاضی نے ذرا کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام بن گئے نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر اسود احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام تیری فیاض نے ذروں کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغام بر تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغام بر ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پہ ہر نعمت تمام ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پہ ہر نعمت تمام تو نے دنیا کو دکھایا ہے سرات مستقیم تو نے دنیا کو دکھایا ہے سرات مستقیم تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانعام تو ہے جب خیر تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانعام شافی روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو شافیے روزے جزا اور ساقیے کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام ہوں خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام درود پاک جتنی جتنی میں جب جب تک یہی ہوں میں آئے اس لیے یار پیمبر کون ہے یار پیمبر ایستا یار پیمبر سب کہیں اکبر یہ ساری محفل گونج اٹھے سدی کے اکبر کے سر یار پیمبر صدیق صدیق پہ ضرب لگئی ضرب اللہ والے سے پوچھا کرو نا ضرب کس کو کہتے ہیں سیار پیمبر صدیق کے اکبر ہم سب کا رہبر صدیق کے اکبر امت کا رہبر صدیق کے اکبر خیر سراپا پتلا وفا کا خیر سراپا پتلا وفا کا ایماں کا پے کر کون ایماں کا پے کر صدیق اکبر ایمان کا پیکر صدیق اکبر یار پیمبر تازہ ہے اسلام جس کی مہک سے تازہ ہے اسلام جس کی مہک سے وہ ہے گلے تر صدیق کے اکبر وہ ہے گلے تر صدیق کے اکبر یار پیمبر صدیق کے اکبر تو ہم دم بدر تو ہم دم قبر تو حمد میں بدر تو حمد میں قبر تیرے مقدر صدیق کے اکبر تیرے مقدر صدیق کے اکبر تیری محبت ایمان میرا تیری محبت ایمان میرا میں تیرا نوکر صدی کے اکبر میں تیرا نوکر صدیق اکبر میں تیرا نوکر صدیق اکبر یار پیمبر اپنے امی کو مت بھول جانا اپنے امی کو مت بھول جانا تم روز محشر صدیق اکبر تم روز محشر صدیق اکبر یار پیمبر